نحمده ونصلي على رسول الكريم میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی وہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے رب ہے وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بنایا وہ اللہ جس نے زمینوں کو بچھایا وہ اللہ جو آسمانوں سے بارش کو برساتا ہے اور وہ اللہ جو زمینوں سے کھیتیوں کو اگاتا ہے اور وہ اللہ جو رات میں سے دن کو اور دن میں سے رات کو نکالتا ہے اور وہ اللہ جو زندے میں سے مردے کو اور مردے میں سے زندے کو نکالتا ہے ساری کی ساری کائنات اللہ کی محتاج اور اللہ پاک کرنے میں ساری مخلوق سے بے نیاز جب چاہے جیسا چاہے جس طرح چاہے وہ کر لے اللہ پاک کے ارادے کا نام وجود ایک ہے یہ ظاہرہ نظام جو ہمیں آنکھ سے نظر آتا ہے وہ کیا ہے میاں بیوی سے اولاد نظر آ رہی ہے بادلوں سے بارش نظر آ رہی ہے زمینوں سے غلہ نظر آ رہا ہے دکان کاروبار ملازمت تجارت سے روزی نظر آ رہی ہے یہ ایک ظاہرہ نظام ہے حقیقی نظام نہیں ہے بادل ہے لیکن بارش نہیں ہے میاں بیوی ہیں لیکن اولاد نہیں ہے ایک شادی دو شادی تین شادی چار شادی اولاد کا نام و نشان نہیں دکان ہے لیکن کاروبار نہیں ہے زمین ہے لیکن غلہ نہیں ہے ایک ہے اللہ پاک کا غیبی نظام جو چھپا ہوا ہے آنکھ سے نظر نہیں آتا اس نظام کے تحت یہ سارا کے سارا نظام جو ہے وہ چل رہا اور اللہ پاک دنیاوی اسباب سے بالکل بے نیاز پیدائش پہ آ جائیں بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیں آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے اور نہ آدم علیہ السلام کا باپ ہے اور پھر پیدائش پہ آ جائیں تو مرد کے اندر سے عورت کو پیدا کرتے ہیں حالانکہ بچے عورتیں پیدا کرتی ہیں لیکن اللہ پاک نے ہماری دادی جان اما ہوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بہن پسلی سے پیدا فرما دی اور ہماری دادی جان کو اللہ پاک نے کپڑوں کے ساتھ پیدا کیا کیوں عورت جو ہے وہ چھپانے کی چیز ہے دکھانے کی چیز نہیں آج ساری دنیا اللہ ماشاء اللہ سوائے چند ملکوں کے ساری دنیا اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ عورت کو بے حیا بنا دیا جائے کیونکہ یہ شیطان کا بہت بڑا جال ہے ابھی ایک ملک والے ہمارے راوڑ مشورے میں تشریف لائے اور وہ رو رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ملک والوں نے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ کوئی عورت پردہ نہیں کر سکتی اب ہماری مستورات کا مستورات میں وقت لگا ہوا ہے وہ برقع پہنتی ہیں ابھی ہم کیا کریں کچھ ممالک والوں نے کپڑے کی ایک تعداد مقرر کی ہوئی ہے کہ اتنی تعداد سے زیادہ عورت کپڑا بدن کے اوپر نہیں رکھ سکتی پالنے پر اگر آ جائیں تو وادی تی کے اندر چالیس سال تک بنی اسرائیل کو من اور سلوا کھلا کر پال کر دکھا اور اللہ پاک پالنے میں غذا کے بھی محتاج نہیں زندہ رکھنے میں غذا کے بھی محتاج نہیں ڈاکٹر اور حکیم کیا کہتے ہیں کہ اگر دو مہینے تک آدمی کھانا پینا بالکل چھوڑ دے تو اس کا زندہ رہنا ناممکن ہے یہ جن کے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں نا کھا پی نہیں سکتے ان کو پھر انجیکشن کے ذریعے سے دوا بھی لگاتے رہتے ہیں خوراک بھی دیتے رہتے ہیں امریکہ کی ایک عورت بتیس سال کامے میں رہی لیکن زندہ رہی مری نہیں تو اللہ رب العزت نے اسعد کاف کو تین سو نو سال تک بغیر کھائے اور پیے زندہ رکھ اور اللہ پاک پھر ان کی کروٹیں بھی بدل رہے ہیں کیونکہ آدمی جب ایک ہی جگہ پڑا رہتا ہے جن کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کروٹ نہیں بدل سکتے پھر ڈاکٹر حضرات ان کے ورثہ کو کہتے ہیں کہ اس کو اولٹ پلٹ کرتے رہو اگر تم نے اولٹ پلٹ نہیں کیا تو اس کا جسم گلنا شروع ہو جائے گا پہلے اس پر داغ پڑیں گے پھر وہ زخم بن جائیں گے پھر ان میں پیپ پڑ جائے گی پھر وہ کینسر ہو جائے گا اور یہ زخم جو ہے پھر دنیا میں ٹھیک نہیں ہوتے قبر میں جا کے ٹھیک ہوتے ڈاکٹری زبان میں ان زخموں کو کہتے ہیں بیڈ سٹور بستر کے زخم تو اللہ پاک نے اصاب کاف کو ایسے زخموں سے بھی جو ہے وہ بچائے حفاظت پر آ جائے تو سو ننگی تلواروں کے اندر سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل خیریت سے نکال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی سب سے بڑی دہتی ہوئی آگ کے اندر بالکل اطمینان اور آرام کے ساتھ رکھ کر دکھا دی تو سب کچھ اللہ پاک کے قبضے قدرت جتنے بھی انبیاء علیہ السلاط والسلام دنیا میں تشریف لائے ان کا سب سے پہلا کام اللہ کا تعارف کرانا بندوں سے کہ لوگ اللہ کو نہیں جانتے اگر جانتے ہیں تو غلط جانتے ہیں انبیاء علیہ السلاط والسلام اللہ پاک کا صحیح تعارف کراتے ہیں کہ وہ ایک ایسی پاکیزہ ذات ہے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں اطمینان کے سکون کے عزت کے روزی کے ہر چیز کے خزانے اللہ پاک کے پاس اور اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی دن رات اللہ پاک کے خزانوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی تو جب لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ ایک ایسی مبارک ذات ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے پھر انبیاء علیہ السلاط والسلام سے وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کا طریقہ کیا ہے جیسے آج کراچی میں جو ہے وہ فلائٹوں کے الاٹمنٹ شروع ہو جائے تو لوگ پھر دفتر میں جا کے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا شرائط ہے دفتر والے بتاتے شناختی کارڈ کی کاپی لگاؤ اتنا ایڈوانس جمع کرو یہ طریقہ کار ہے یہ طریقہ کار ہے تو امت پھر اپنے پیغمبر سے پوچھتی ہے کہ اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کا کیا طریقہ ہے تو تمام انبیاء علیہ سلاد والسلام نے اتنا آسان سیدھا سادہ طریقہ بتایا غریب سے غریب آدمی امیر سے امیر آدمی گورا بھی کالا بھی عورت بھی مرد بھی بیمار بھی تندرست بھی جوان بھی بوڑھا بھی سارے ہی اللہ پاک کے خزانوں سے فائدہ اٹھا سکتے اور وہ کیا ہے ایمان لے آؤ اور عمل سالے کرو چھٹی ایمان لانا کوئی مشکل بات نہیں ہے سات باتوں پر ایمان لانا بالکل آسان اعمال سالے بالکل آسان نماز پڑھنا آسان روزہ رکھنا آسان سچ بولنا آسان امانت کو واپس کرنا آسان نیک امال سارے ہی آسان ہی آسان ہے دین سارا ہی آسان ہے دین سارا ہی آسان تو جن لوگوں نے اس نسخے کو استعمال کیا اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بھی سرخرو فرمایا دنیا میں بھی عزت مرمت فرمائی اور آخرت کے وعدے جو ہے وہ دنیا کے اندر فرمائے پاک مریم جیسی پاکیزہ عورت نے اس نسخے کو استعمال کیا تو اللہ پاک نے اس کو اتنا اونچا کیا اتنا اونچا کیا کہ پوری کی پوری ایک صورت مریم کے نام سے قرآن پاک میں نازل فرمائے اور اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ بیٹی ایسی نہیں ہے بیٹا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ بہت اونچی بیٹی ہے لکمان حکیم رحمت اللہ علیہ جیسے کالے انسان نے اس نسخے کو استعمال کیا تو پوری کی پوری ایک سورت سورہ لقمان کے نام سے اللہ پاک نے نازل فرمایا وہ اپنے معصوم بچے سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں نماز پڑھا کر برائی سے لوگوں کو روکا کر اچھائی کا حکم کیا کر اور جو ہے شرک مت کرنا اللہ پاک ان باتوں کو قرآن پاک میں نقل فرمائے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فاقہ کش نے اس نسخے کو استعمال کیا تو اللہ پاک نے ان کو دربار نبوی میں شیخ الحدیث بنا دیا اور عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے مالدار شخص نے یہ بین الاقوامی تاجر تھے انہوں نے اس نسخے کو استعمال کیا تو دنیا میں جنت کی بشارتیں جو ہے وہ آ گئی تو میرے عزیزوں اور بزرگوں اللہ رب العزت نے سارے عالم کے انسانوں کی دونوں جہانوں کی پوری پوری کامیابی پورے پورے دن پر چلنے میں رکھی پورا دن زندگی میں ہوگا تو پوری کامیابی ہوگی دین کا کچھ حصہ ہوگا تو اجر اور ثواب تو ضرور ملے گا لیکن پوری کامیابی حاصل کرنے کے لیے پورے پورے دن پر چلنا ضروری ویسے دن کا کوئی عمل جو ہے وہ عجب سے خالی نہیں ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا تو جنت میں درخت لگ گیا لیکن پوری کامیابی حاصل کرنے کے لیے پورے پورے دن پر چلنا ضروری اللہ پاک بھی فرما رہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یہ نہیں کہ نماز تو پڑھیں گے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ لیکن بیٹے کی شادی کریں گے اپنے رسم و رواج کے مطابق حج اور عمرہ تو کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کاروبار کریں گے مارکیٹ کو دیکھ کر کے مارکیٹ میں ایسے چل رہا ہے تو ایسا نہیں چل رہا ہر کام میں ہر بات میں ہر فیل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ پاک کا کیا حکم ہے اور حضور علیہ السلاۃ والسلام کا کیا طریقہ ہے اچھا یہ جو دین ابھی ہمیں آنکھ سے نظر آ رہا ہے نا یہ پورا دین نہیں ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے یہ پورا دین نہیں ہے یہ دین کے ارکان ہے ستون ہے بنیاد ہے لیکن پورا دین نہیں ہے جیسے جب یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو پہلے اس کے ستون کھڑے کیے گئے تو لوگ آتے تھے دیکھتے تھے کہتے یوسف مسجد بن رہی ہے ستون کھڑے ہیں پھر جب چھت پڑ گئی دروازے کھڑکیاں لگ گئے پھر کہتے ہیں اب یوسف مسجد مکمل ہو گئی تو پورا دن کیا ہے وہ مبارک اور پاکیزہ زندگی جو حضور علیہ السلاۃ والسلام نے خود گزاری صحابہ کرام کو سکھائی انہوں نے پھیلائی اس زندگی کا نام پورا دین اس میں عبادات بھی ہیں معاملات بھی ہیں لین دین بھی ہے کاروبار بھی ہے گھر بار بھی ہے رشتہ داری بھی ہے محلے داری بھی ہے غیروں کے ساتھ سلوک بھی ہے غیر مسلموں کے ساتھ سلوک بھی ہے یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی سلوک سکھایا گیا کچھ آباد تھے نا سواریوں پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا باتیں کرنی ہے نیچے اتر کر باتیں کرو اپنی سواریوں کو چبوترا مت بناؤ اور وہ ایک نیک عورت تھی نا بلی کو باندھ دیا خود بھی کھانے کو کچھ نہیں دیا اس کو بھی کھلا نہیں چھوڑا وہ مر گئی اس بلی کی وجہ سے اس نیک عورت کو عذاب دیا جائے گا بلی کی وجہ سے اور ایک عورت کا کردار اچھا نہیں تھا گرمی کے موسم میں جنگل سے گزر رہی تھی ایک پیاسا کتا کنو کے پاس پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا اس نے اپنی چادر اتاری اس کو پھاڑا موزے میں باندھا پانی نکالنا شروع کیا کتے کو پلاتی رہی کتے نے پانی پی لیا وہ بھاگ گیا اس کتے کی وجہ سے اس کی مفرت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے اچھا ابھی یہ پورا دن زندگی میں آئے گا کیسے اس کے لیے لوگ مشورے دیتے ہیں لیکن باہر بیٹھ کے مشورے دیتے ہیں کراچی والوں کو اجتماع اس طرح کرنا چاہیے رائے گنڈ والوں کو اجتماع اس طرح کرنا چاہیے رائے گنڈ میں محنت اس طرح ہونی چاہیے کراچی میں محنت اس طرح ہونی چاہیے اندر نہیں آتے باہر بیٹھ کے مشورے دیتے ہیں ہاں۔ تو علماء کرام تشریف رکھتے ہوں گے تو ان علماء کرام سے آپ پوچھ لیں کہ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں کرت کر رہے ہیں اور جو آدمی نماز میں شامل نہیں ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی امام صاحب سے باہر جو آدمی ہے نا جو نماز میں شریک نہیں ہے اس نے کوئی لکمہ دے دیا اور امام صاحب نے وہ رقمہ اٹھا لیا پھر کیا ہوگا نماز گئی سب کی نماز گئی ہمارے بڑے کہتے ہیں آؤ سارے آؤ آؤ آ کے یہاں مشورے دو مکی مسجد میں بھی آؤ مدنی مسجد میں بھی آؤ یوسف مسجد میں بھی آؤ اپنی مسجدوں میں بھی آؤ جڑو بیٹھو سر جوڑ کے سوچو ہم سب کی سنتے ہیں راوڑ کے حضرات کیا فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں آؤ سارے آؤ سارے آؤ راوڑ مرکز ہے اگر محترم حاجی صاحب کا تھا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے تو ان کو تو اللہ نے بلا لیا اور اگر یہ مولانا جمشید صاحب کا تھا تو ان کو بھی اللہ نے بلا لیا اور اگر یہ مولوی جمیل صاحب کا تھا تو ان کو بھی اللہ پاک نے بلا لیا تو ریون کس کا ہے ریون میں جو محنت ہو رہی ہے وہ کس کی ہے تو سارے مسلمانوں کا ہے وہ جو بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے اس کام کو کرنے والے جو ہے وہ بن جائے تو دین آیا ہے آسمانوں سے اور ملا ہے حضور علیہ السلات والسلام کو اب دین زندگی میں آئے گا کیسے اس کا طریقہ بھی اللہ پاک نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے پر محنت کریں گے تو زندگی میں دین آئے گا گاڑی بنائی ہے جاپان نے خراب ہو گئی مرمت کرنی ہے وہ طریقہ بھی جاپان بتائے گا پاکستان نہیں بتائے گا دین آسمانوں سے ملا ہے پیارے نبی کو ملا ہے دین زندگیوں میں کیسے آئے گا اس کا طریقہ بھی اللہ پاک نے سمجھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بتایا حضور علیہ السلاۃ والسلام کی ذات گرامی تمام انبیاء علیہ والسلام کی فطرت کا تقاضا ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو برائی اچھی نہیں لگتی برائیوں سے نفرت ہوتی یہ نہیں کہ جب تاج نبوت پہنایا جاتا ہے پھر ایک پیغمبر کو برائی برائی لگتی ہے اور اچھائی اچھائی لگتی ہے نہیں ان کی فطرت میں یہ ہوتا ہے ان کو برائیاں اچھی نہیں لگتی تو حضور علیہ السلاۃ والسلام جب دنیا میں جلوہ فروز ہوئے تو اسی صبح کو ساری دنیا کے جو بادشاہوں کے تخت تھے وہ الٹے ہوئے ہوئے پڑے تھے اللہ نے بتایا کہ اب تمہاری نہیں چلے گی اب حضور علیہ السلاۃ والسلام کی ساری دنیا میں چلے گی ہے نا تو بچپن میں جب لوگوں کو دیکھتے بڑی طبیعت پہ بوجھ ہوتا کہ اللہ نے ان کو انسان بنایا ہے اور یہ زندگی گزار رہے ہیں جانوروں جیسی بات بات کے اوپر لڑائی ہے بات بات کے اوپر جھگڑا ہے بات بات کے اوپر فساد ہے یہ انسان ہے کہ جانور ہیں مولانا محمد عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے ریون کے بھرے اجتماع میں ارشاد فرمایا کہ لفظ انسان ان سے نکلا ہے اور انس کا مطلب ہے محبت تو جس شخص میں محبت نہیں ہے ہمدردی نہیں ہے تو وہ انسان ہی نہیں پھر اور بڑے ہوئے تو پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی کھانا پانی ساتھ لے کے پہاڑوں میں چلے جاتے بیٹھے رہتے روتے رہتے کہ اللہ اس انسانیت کا کیا بنے جب رونے کی حد ہو گئی کوڑنے کی حد ہو گئی پھر اللہ پاک نے تاج نبوت پہنایا اور ارشاد فرمایا کہ پیارے نبی ابھی آپ جو ہے لوگوں کے سمندر میں گھس جائیں اور جا کر اپنے رب کی بڑائی کو بیان کریں تو حضور علیہ السلاۃ والسلام نے اہل مکہ کو جمع کیا اور ان سے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے اندر چالیس سال گزارے بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا تو اہل مکہ نے کیا کہا آپ شریف ہیں آپ امانت دار ہیں آپ حیادار ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ایسا حیا تھا کہ عرب کی کواری نوجوان لڑکی کی آنکھوں میں ایسا حیا نہیں تھا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آیا تو کیا ارشاد فرمایا یا تو اے دنیا بھر کے انسان سامنے بیٹھے ہوئے مکے والے پکارا قیامت تک کے آخری انسان کو کیوں حضور علیہ السلاۃ والسلام پورے عالم کے لیے نبی بن کر تشریف لائے ساری دنیا کے انسانوں اور جنات کی طرف نبی بنا کر تشریف لائے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تو میدان محنت ساری دنیا تو پہلے ہی دن پوری کی پوری انسانیت کو دی تو حضور علیہ السلام تو سلام نے امت بنائی امت کی محنت کی ایک ہے قوم قوم ہے پھول اور ایک ہے امت امت ہے گلدستہ بہت سارے پھول مل کر پھر گلدستہ بنتا ہے ایک پھول سے گلدستہ نہیں بنتا اور اگر کوئی آنکھ سے دیکھنا چاہے کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام نے کیسی محنت فرمائی تو ہرمین شریفین میں تشریف لے جائے اور وہاں آنکھ سے جا کر دیکھ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا گلدستہ کیا دنیا بھر کی قومیں جو ہیں وہ آپ کو ملی اب یہ ہماری جماعت عمرے سے واپس آئی ہے تو تقریباً نوے ممالک والوں سے تو ہم نے ملاقات کی تقریباً ساری دنیا کی قومیں وہاں موجود ہیں ہر قسم کے لوگ وہاں پر موجود ہیں تو میرے عزیزوں اور بزرگوں تو حضور علیہ السلاۃ والسلام نے محنت شروع فرمائی اور اس محنت میں سب سے پہلا کام کیا اللہ کے کمالات کو بیان کرنا اللہ پاک کی صفات کو بیان کرنا دعوت کا عمل جو ہے وہ سب سے پہلے پھر تعلیم اور تعلم ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام کی زبانی عطر سے موتی گوہر لال اور یاقوت حدیث کی شکل میں نکلتے صحابہ کرام ان کو غور سے سنتے آپس میں دہراتے یاد کرتے اور اس کو پھیلاتے اور پھر جو عبادات مقرر تھی وہ عبادت کرتے قرآن پاک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوتا تھا رات کو اٹھ کر اللہ پاک کو قرآن پاک سناتے اور خدمت کا عمل کرتے یہ چار کام جو ہے مکھی زندگی کے ہیں لیکن مکی زندگی میں یہ چاروں کام انتہائی مشکل مکی زندگی میں ایمان لانا اتنا مشکل تھا اتنا مشکل تھا جیسے جلتے ہوئے تندور میں اپنے آپ کو پھینک آل یاسر کو ستایا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اوجری رکھی جا رہی ہے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں خباب رضی اللہ تعالیٰ کو انگاروں پر بھونا جا رہا ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو چیرا جا رہا ہے اتنی مشق اور پھر جب ہجرت کا حکم ہوا تو حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ہجرت کی اور پھر وہاں مدینہ میں تشریف لا کے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی مسجد نبوی کیا تھی چھپر کی مسجد کھجور کی ٹینیاں لگا دی ان کے تنے کاٹ کے لے آئے چھت بنا دی پتھر ڈھو کر سابق کرم لے آئے مٹی کا گارا بنا لیا اسے اس کو جوڑ دیا سادہ سی مسجد جو ہے وہ تیار ہو گئی اور اس میں یہ چاروں عمل جو ہے کھلم کھلا شروع ہو یہاں کوئی خوف نہیں تھا دعوت کا عمل چل رہا ہے تعلیم و تعلم کا عمل چل رہا ہے ذکر و عبادت کا عمل چل رہا ہے اور خدمت کا عمل چل رہا ہے نو سال کے بعد ایک شخص تشریف لائے دور کے رہنے والے تھے وہ ایمان لائے اور ایمان سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے انہوں نے دیکھا صحابہ کرامہ ڈھیرے میں عشاء اور صبح کی نماز پڑھ رہے وہ اپنے ساتھ چراغ لائے تھے انہوں نے چراغ روشن کر دیا صبح جو پیارے نبی تشریف لائے تو روشنی دیکھی پوچھا یہ روشنی کس نے کی بتایا گیا کہ ایک شخص باہر کا ہے وہ آیا ہے وہ چراغ لایا اس نے جلا دیا تو حضور علیہ السلط والسلام نے ارشاد فرمایا اسے بلاؤ بلایا گیا پیارے نبی نے پوچھا آپ نے چراغ جلایا کہا کہا جی ہاں میں نے جلایا پیارے نبی اتنا خوش ہوئے اتنا خوش ہوئے فرمایا اگر میری بیٹی ہوتی میں تیرے نکاح میں دے دے نو سال کے بعد مسجد نبوی میں چراغ جلا ہے جبکہ ایمان کی روشنی مشرق مغرب شمال اور جنوب میں پہنچ چکی ہے ابھی مسجد نبوی میں جو انفرادی طور پر بات ہوتی تھی میں ان سے یہ پوچھتا کہ جو ابھی مسجد نبوی جو نظر آ رہی ہے دنیا بھر کی قومیں یہاں آ رہی ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی تھی جیسے اب ہے وہ حیران ہو جاتا تو مسجد نبوی تو نظر آتی ہے مسجد نبوی کی پیچھے جو محنت ہے وہ نظر نہیں آتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا محنت ہوئی سابق کرام کی کتنی قربانی لگی ہے اور کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ ساری دنیا میں جو دین پھیلا ہے وہ کس محنت سے پھیلا ہے تو میرے عزیزوں اور بزرگوں اسلام چمکنا شروع ہو گیا دین کو ترقی ہونا شروع ہوگی کافروں کو یہ بات اچھی نہیں لگی انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ایک کافلہ تیار کیا جائے تجارت کے لیے وہ شام جائے اور تجارت کا مال کمائے بیچے خریدے نفع جو حاصل ہو اس سے پھر ہتھیار خریدیں گے اور پھر مدینے پر حملہ کریں گے مسلمانوں کو ختم کریں یہ اسکیم تھی تو پچاس آدمی قافلے میں مقرر ہوئے ابو سفیان اس کا سالار مقرر ہوا اور یہ قافلہ چل پڑا حضور علیہ السلاۃ تو السلام کو خبر ہوئی کہ یہ قافلہ ہے یہ منصوبہ ہے پیارے نبی نے فرمایا مفہوم کہ یہ قافلہ بچ کے نہ جائے یہ مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی سازش ساوک رام نے عرض کیا کہ بالکل ہم تیار ہیں وہاں ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام ہمارے راستہ روک کے کھڑے ہیں اس نے ایک مکار دغا باز دھوکھے باز شخص کو تیار کیا کہ جا کے مکے والوں کو خبر دو کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے اس شخص نے کیا کیا کہ اونٹنی کا کچاوا جو تھا وہ الٹا کر کے رکھ دیا اور اپنا کرتا آگے سے پھاڑ دیا اور اونٹنی کی ناک جو ہے وہ تلوار سے کاٹتی خون شروع ہو گیا یہ خطرے کی انتہائی خطرناک گھنٹی تھی جیسے جنگ شروع ہو جائے نا تو فوج والے سائرن بجاتے ہیں کہ اپنی جانوں کو بچاؤ اب اس حالت میں جو مکے میں داخل ہوا عورتیں مرد بچے بوڑھے چیختے ہوئے باہر نکلے کیا ہو گیا انہوں نے کہا تمہارا مال بھی گیا تمہارا قافلہ بھی گیا آدمی بھی گیا پھر ایک ہزار کا لشکر تیار ہوا ابو جہل کی سالاری میں اور تیروں کے ساتھ ڈھالوں اور نیزوں کے ساتھ آپ حضور علیہ السلاۃ والسلام کو اطلاع ہوئی پھر صحابہ کو جمع کیا ارشاد فرمایا اب بتاؤ تقاضا بدل گیا فوری ایک اچانک تقاضا آ گیا قربان جائیں صحابہ کرام کے ایسی پیارے روحیں تھیں جن کو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلاۃ والسلام کی صحبت کے لیے قبول فرمائے عرض کیا پیارے نبی بھی آپ غم نہ کھائیں ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے ہم آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے اگر آپ ارشاد فرمائیں سمندر میں کود جاؤ ہم سمندر میں چھلانگ لگانے کو تیار ہیں اگر آپ ارشاد فرمائیں پہاڑوں سے اپنے آپ کو گرا دو ہم پہاڑوں سے گرنے کے لیے تیار ہیں آپ بالکل غم نہ تو حضور علیہ السلاۃ والسلام بہت خوش ہوئے اور صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم وہ قوم نہیں ہیں کہ جا تو اور تیرا خدا لڑے ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں جو بنی اسرائیل نے کہا تھا آپ غم نہ پیارے نبی نے جو تعداد گنی تو تین سو تیرہ تھی فرمایا اصحاب تالود کی تعداد اصحاب جالود کے مقابلے میں تین سو تیرہ تھی اور اللہ پاک نے فدا نصیب اب دونوں لشکر آمنے سامنے بدر کے میدان میں صحابہ کرام کے پاس ہتھیار بھی نہ ہونے کے برابر کھانے کا سامان بھی کوئی نہیں وہاں لشکر جو ہے وہ تیر اور تلواروں کے ساتھ لیس ہے اور سارا سامان ان کے پاس حضور علیہ السلاۃ وسلم ساری رات اللہ پاک کے سامنے روتے صبح کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے حضور علیہ السلاۃ وسلام سجدہ ریز تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اب تو آپ کے رونے کی حد ہو گئی اب اللہ پاک ہماری ضرور مدد کرنا تو حضور علیہ السلاۃ والسلام نے سلام پھیرا اور ارشاد فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں فتح نصیب کروں اور جگہوں کی نشاندہی کی ابو جیل یہاں جہنم رسید ہوگا اتبا یہاں جہنم رسید ہوگا شیبا یہاں جہنم رسید یہ دنیا کی عجیب ترین جنگوں میں سے ایک جنگ غیروں سے لڑنا آسان ہے اپنوں سے لڑنا بہت مشکل ہے ہمارے کوئٹہ میں ایک سردار تھا قبائلی اور وزیر بھی لگا ہوا تھا ان کے جو سیکٹری تھے وہ ایک تبلیغ والے سید بھائی تھے اتوار کے دن ان کو ٹیلی فون آیا کہ شاہ صاحب شاہ صاحب میں گاڑی بھیج رہا ہوں آپ میرے بنگلے پہ آ جائیں انہوں نے کہا سردار صاحب آج تو اتوار ہے چھٹی ہے دفتر تو بند ہے تو سردار صاحب نے کہا کہ دفتر کا کام نہیں ہے میرا بیٹا کلاشن کوپ اٹھا کے چھت پہ کھڑا ہے مجھے مارنے کے لیے اور میں تو سردار بھی ہوں اور وزیر بھی ہوں ابھی پولیس کو کہہ دوں گا وہ گرفتار کر لیں گے پھر چھڑانا بھی مجھے پڑے گا آپ آلے رسول ہو آپ کی وہ بڑی عزت کرتے آپ آ کے اس کو سمجھاؤ یہ گئے اور اس کو کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی باپ قوم کا سردار ہے اور وزیر لگا ہوا ہے اور تم اس کو ایسے بےزت کرنے پر لگے ہوئے اس کو ٹھنڈا کیا نیچے اتارا تو یہاں آپس میں ایک بھائی کفار کی طرف سے دوسرا بھائی مسلمانوں کی طرف سے بیٹا جو ہے مسلمانوں کی طرف سے ہے باپ جو ہے کفار کی طرف سے ہے بھاجا جو ہے مسلمانوں کی طرف سے ہے اور جو ہے ماموں جو ہے وہ کفار کی طرف سے تو ابو عبیدہ شادی رسول ہے والدین کا جرہ وہ کفار کی طرف سے تو ابو عبیدہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو اس جنگ میں قتل کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں کو جو ہے اس جنگ میں قتل کی اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور ستر کفار مکہ بڑے بڑے جو ہے وہ مارے گئے صحابہ نے پوچھا ان کا کیا کریں کفن دفن تو ہے نہیں پیارے نبی نے فرمایا ان کو گھسیٹ کے ایک اندھا کنویں اس کے اندر پھینک دو صحابہ نے گھسیٹ کے کنویں میں ڈال دی آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس رخصت ہوئے کنویں کے پاس جب پہنچے تو وہاں کھڑے ہو گئے اور کنویں سے مخاطب ہو کے جو لاشیں اندر پڑی ہوئی تھی کفار کے ارشاد فرمایا مفہوم اس کا یہ کہ ظالم تم نے کیا کیا تم میرے اپنے تھے میں نے تمہیں کہا کہ اللہ ایک ہے واد اللہ شریک ہے تم نے نہیں مانی میں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں تم نے بات نہیں مانی میں نے کہا کہ میرے اوپر وہی کا نزول ہوتا ہے تم نے میری بات نہیں مانی سہیب نے روم سے آ کر میرا ساتھ دیا بلال نے حبش سے آ کر میرا ساتھ دیا سلمان نے فارس سے آ کے میرا ساتھ دیا تم میرے اپنے ہوتے ہوئے تم نے میری بات نہیں مانی اب بتاؤ تمہارا کیا حال ہے صحابہ کرام حیران کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اردو سے بات کر رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں یہ آپ کی بات سنتے ہیں تو حضور علیہ السلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا عمر سن جس طرح تو میری بات کو سن رہا ہے نا اس طرح یہ بھی میری بات کو سن رہے ہیں لیکن ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے بولنے کی اجازت پھر ایک دن آیا اسلام کو اللہ پاک نے قوت عطا فرمائی دس ہزار کا لشکر لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف روانہ ہوئے اب تیر بھی ہیں تلوار بھی ہیں نیزے بھی ہیں تعداد بھی دس ہزار کے قریب ہے اور وہاں جو پہنچے اور اتنی ان کے ساری کہ سر مبارک جو ہے وہ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہا ہے کہ یا اللہ تو نے ہی کرم فرمایا تو نے ہی مدد فرمائی اکیلے تو نے مدد فرمائی اور وہاں جو پہنچے تو کیا اعلان کیا آج تک روئے زمین کے اوپر کسی فوج نے ایسا اعلان نہیں کیا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کیا ارشاد فرمایا فرمایا بوڑھے کو قتل نہیں کرنا بچے کو قتل نہیں کرنا عورت کو قتل نہیں کرنا جو نوجوان تلوار پھینک دے اس کو قتل نہیں کرنا جو اپنے گھر کا کواڑ بند کر دے اس کو قتل نہیں کرتا جو ارمین شریفین میں داخل ہو جائے اس کو قتل نہیں کرنا یہ جنگ ہے کہ سلح اور اعلان ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا لا تصریب علیکم اليوم تو حضور علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے غلبہ تھا فرمایا دین پھیلنا جو ہے وہ شروع ہو گیا ڈیڑھ سو کے قریب جماعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اور ان میں پچیس میں خود تشریف لے گئے تقریباً باقیوں میں صحابہ کرام کو امیر بنا کے اللہ کے راستے میں بھیجا اور ساری دنیا میں اللہ پاک نے دین کا چراغ جو ہے وہ روشن کیا اور اس زمانے میں سواریوں کا ایسا انتظام تھوڑا ہی تھا جیسا آج کل ہے گدے گھوڑے اور اونٹوں کے اوپر تو ایک تو صحابہ کرام کی یہ قربانی ہے انہوں نے گھر بار چھوڑا کھجوروں کے باغ چھوڑے اللہ کے راستے میں نکلے ہرمین شریفین کی نمازوں کو چھوڑا لاکھوں نمازوں کا ثواب اس سے بھی بڑی قربانی حضور علیہ السلاۃ والسلام کی صحبت کو چھوڑا اور اللہ پاک کے راستے میں اور اگر وہ نہ نکلتے تو آج ہم کہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان مسجدوں میں کوئی نظر آتا پتہ نہیں کس مندر میں بیٹھے ہوتے کس گرجے میں جو ہے وہ بیٹھے ہوتے تو اللہ رب العزت نے دین کو جو ہے وہ پھیلایا اور ساری دنیا میں ابھی دین کا نقشہ جو ہے انہوں نے تو یہ جو جماعتیں پوری دنیا میں پھر رہی ہیں نا یہ بھی یہی چار عمل کرتی ہیں دعوت کا عمل تعلیم اور تعلم کا عمل ذکر و عبادت کا عمل اور خدمت کا عمل لیکن ہمارے یہ عمل کچے ہیں پکے نہیں ہیں ان کچے عملوں کی برکت کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل گئی چور ڈاکو تحجب گزار بن گئے لاکھوں عورتیں پردے میں آ گئی زندگیاں بدل گئی لاکھوں بے نمازی نماز پر آ گئے لاکھوں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے وہ زکوٰۃ دینے والے ان کچے عملوں کے اوپر اتنا اور اگر اصل عمل پر آ جائیں پھر کہاں سے کہاں تک پہنچے تو تبلیغ بالکل آسان ہے بالکل ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی اس کام کو اسی لیے پوری امت کو ذمہ دار بنایا گیا پوری امت کو بار ملک میں ایک پرانوں کا جوڑ تھا تو اس میں ایک نیا عرب نوجوان آ گیا وہ بھی نیا تھا اور ایک پشتو بولنے والا جو ہے وہ بھی نیا تھا وہ بھی آ گیا اب جب اجتماعی عمل ختم ہو جاتا ہے نا تو انہوں نے کوئی کونا ڈھونڈا ہوا تھا وہاں جا کے وہ عرب جو ہے وہ سگار پیتا تھا اور یہ پشتوں والا نسوار کھاتا تھا اب یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں پشتو والا عربی نہیں جانتا عرب نوجوان جو ہے وہ پشتو نہیں جانتا آخر پشتو والے نے ہمت کی عرب نوجوان سے کہا کہ یہ شیخ تین چلے رائمنڈ پاکستان میں اتنی بات کی یہ دعوت جوڑ ختم ہو گیا دو تین سال کے بعد یہ پشتو والا ہرمین شریفین گیا ہوا تھا عمرے یا حج کے لیے پیچھے سے آ کے کسی نوجوان نے اس کو پکڑ لیا اس نے جو مڑ کے دیکھا تو ایک ارب نوجوان ہے اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے یہ حیران ہو گیا کہ یہ کون ہے اس نے اس سے کہا کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا آپ کون ہوں تو اس ارب نوجوان نے اس ملک کا نام لیا اس شہر کا نام لیا اس جوڑ کا نام لیا اور اس نے کہا آنا سگار وہ انتم نسوار تین چلے ریمنڈ پاکستان بولا میں نے تین چلے لگا لی تو تبھی مشکل ہے یا آسان ہے ہاں اور پھر ہمارے بڑے کہتے ہیں سب کو لے کر چلنا ہے کسی کو بھی پھینکنا نہیں ہے گھر والوں کو بھی لے کے چلنا ہے گھر والوں کو بھی لے کے چلنا ہے فرنٹیئر کا ایک بڑا خوبصورت سردار تھا نوجوان داڑھی نہیں رکھتا تھا حالانکہ پٹھان اکثر داڑھی رکھتے ہیں تبلیغ میں لگے ہوئے ہوں یا نہ لگے ہوئے داڑھی رکھتے ہیں پکڑی باندھتے ہیں لیکن بس اس کے مزاج میں جو ہے وہ داڑھی نہیں رکھتا تھا یہ اچھا اس کی بیوی بھی داڑھی سے چھڑتی تھی حالانکہ پٹھانوں کی بیویاں داڑھی سے نہیں چھڑتی تبلیغ والوں کے قریب آیا سیروزے لگائے پھر چار مہینے کے لیے چلا گیا اب چار مہینے میں جو گیا تو وہاں داڑھی رکھ لی اب جب واپس آیا تو بیچارہ پریشان ہے کہ بھائی بزرگوں نے کہا گھر میں جھگڑا نہیں کرنا فساد نہیں کرنا سختی نہیں کرنی نرمی نہیں کرنی تو سوچ رہا کہ ابھی بیوی کو تو داڑھی پسند نہیں ہے ابھی کیا بنے گا یہ جو گھر پہنچا تو آ کے گھر میں جو سلام کیا بیوی نے جو یہ داڑھی دیکھی وہ لال پیلی ہو کے اپنے کمرے میں چلی یہ اس کے پیچھے گیا اور اس کو جا کے کہنے لگا بات سن وہ بات نہ سنے کہ بات سن وہ بات نہ سنے اس نے کہا بات سن تیرے ساتھ بڑا ضروری مشورہ کرنا ہے بیوی نے کہا کیا مشورہ کرنا ہے اس نے کہا وہ فلانا ملک صاحب ہے نا اس کی جوان کواری لڑکی بیٹھی ہوئی ہے میں نے اس کو نکاح کا پیغام بھجوایا ہے تو ملک صاحب نے ایک شرط رکھی ہے بیوی نے کہا کیا شرط رکھی ہے تو اس نے کہا ملک صاحب نے یہ شرط رکھی ہے کہ داڑھی منڈا دو پھر لڑکی دوں گا اس بارے میں تیرے کیا مشورہ ہے تو بیوی کہنے لگی دا سنت رسول اس کا پمکھ بند ڈیر شش کار کیجیے یہ سنت رسول تیرے چہرے کے اوپر بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے تو کام بن گیا جھگڑا نہیں کرنا سب کو لے کے چلنا ہے سب کو لے مالے والوں کو بھی لے کے چلنا ہے گھر والوں کو بھی لے کے چلنا ہے رشتہ داروں کو بھی لے کے چلنا ہے تو سب کوشش کریں گے نا ہاں اور بھائی یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے آپ حضرات کو بھی ہر سال اجتماع مل جاتا ہے ہم سبھی والوں کو بھی مل جاتا ہے تو خوب جو ہے اللہ پاک کے راستے میں نکلیں اور پوری کی پوری ایک فضا میں تو سب کے ارادے ہیں نا یہ جی؟ مغرب کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا اور اس میں جو ساتھی رہ گئے ان کو بھی تیار کریں اور جماعتیں بنائیں اور اللہ پاک کے راستے میں نکلیں ٹھیک ہے نا کوشش کریں